وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما تو مومن کو یہ کم نہیں جب وہ کسی مومن نہ قتل کر دیا پر غلطی نال تو جڑو آدمی کسی مسلمان نہ غلطی نال قتل کر چھڑے وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے تو مقتول کا وارثہ نہ دیت دے ہاں یا دوسری گل ہے جب وہ آپ ہی بطور صدقہ معاف کر چھوڑے تو جب وہ مقتول کسی اسی قوم کو بندو وے جڑی تھاری دشمن ہوئے جبکہ وہ آپ مسلمان پھر بس ایک مومن غلام آزاد کر دیا تو جے وہ اس قوم کو وے جس قوم تے تھارے معاہدو وے تا اس کا وارثانہ دیت دے نہ ایک مومن بردو آزاد کرے تو جس نے غلام یعنی بردو نہ کرائے وہ اوپر تھلی دو مہینہ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اگے توبہ کرنے واسطے تو اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حکمت آلو ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا تو جو آدمی کسی مسلمان نہ جان بجھ یا قتل کر دیا ہے اس کی سزا تو دو سخی ہے جس میں وہ سدا پیو رہ گو تو اس وقت خدا کو گو تو اس کی لانت رہ گی اور اس وقت ہے اس نے بہت بڑا عذاب تیار کیے ہوئے يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أيمان عليكم جس نے تم اللہ کا رستہ میں جہاد واسطے نکلے تو تم تحقیق کر لیا کرو تو اس آدمی نے جڑو توڑا السلام علیکم کے یا گل نہ کو کہ تم مسلمان نہیں تم دنیا کی زندگی کو سمان لوڑے اللہ تعالیٰ کو لے تو مجھ ساری غنیمتیں تم بھی تو پہنا اس تھا پھر اللہ نے تھارا اوپر احسان کی ہو تم تحقیق کر لیا کرو بے شک تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری خبر ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بجن کس سے گزرتے ہیں گھر بیٹھا رہنے مسلمان اور اللہ کا رستہ ماں اپنا مال تو اپنی جان نال جہاد والا برابر نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے اپنا مال اپنی جان لے گئے جہاد کرنے والا نا گھر والا آلام درجہ میں فضیلت بخشی ہے تو چنگا و اجرب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اللہ تعالی نے جہاد عالم بیسن عالم و بہت بڑا اجر کی فضیلت بخشی ہے درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما یعنی اللہ تعالیٰ کی طرفوں ان واسطے مجھ درجہ تے بخشش اور رحمت ہے تے اللہ تعالیٰ بہت بخشنارو مجھ مہربان ہے إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها بے شک جڑا لوگ ہجرت نہ کر گیا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں جس ویلے فرشتہ انہوں کی جان کر دیں وہ فرشتہ کہیں تم کس کم میں لگا ہوا تھا وہ جواب دیں ہم اس ملک میں بے وس ہو گیا تھا فرشتہ کہیں کیوں اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر گئے اس میں چلا جاتا بس یہ بھی لوگ ٹھکانو جہنم ہے ہے وہ مجھ پہڑی جگہ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً برویج مرد تحقال سری اور بچہ جڑا واقعی بے وس میں جڑا نہ کوئی چارو کر سکتا وے تو نہ کدھے کو رستو جانتا وے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا بس اس لوگوں کا بارہ ماں امید ہے جی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کر دیا گو تو اللہ تعالیٰ مجھ معاف کرنا لو لو ہے مروغ و نئی اخروج موہ جی وی روی و سونی مهاجرا إلى الله الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد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 نماز میں قصر کریں جے کدے تونا خطر ہوئے جے کافر لوگ تونا ستاویں گا بلا شبہ کافر تھارا باندھے باندھے دشمنے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تم موجود میں موجود تم انہوں نماز پڑھان کھلا وے پھر انہاں ایک جماعت نہ تھارے نال کھڑا ہو چاہیے وہ اپنا ہتھیار بھی لے لیں جس کڑی وہ سجدہ سجدو کر لیں پھر انہاں نہ تھارے پیچھے ہو جانا چاہیے وہ دوسری جماعت آ جائے جس نے اجو نماز نہیں پڑھی پھر وہ تھارے نال نماز پڑھے اور وہ جماعت بھی اپنا بچا وہ سامان تے ہتھیار نال لے لیں کافر لوکاں کی تو یہی تانگ ہے کہ تم کسے راہ اپنا سامان تو اپنا ہتھیارا سے خبر ہو جائیں پھر وہ تھارہ اوپر ایک ہی باری پوئیں اور اگر تم بدل کی وجہ تھے تکلیف صحیح کریں یا تم ماندہ میں پھر تم اپنا ہتھیار چھوڑیں تو اس میں تھارہ اوپر کوئی گناہ نہیں اور اپنا بچاؤ و سامان لے لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافر واسطے دریل کرنا لو عذاب تیار کی ہوئے ہیں فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تو جس وقت تم نماز پڑھ لیں پھر تم کھڑا بیٹھا تے لما پیاں ہر حال ما اللہ تعالیٰ نہ یاد کرتا رو تے جد تم نہ اطمینان ہو جائے تو تم پوری طرح نماز قائم کرو بے شک نماز مسلمان اور مین وقت میں فرض ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّ إنهم كما تألمون وترجون من الله الله ما لا يرجون وكان عليما تم کا فرا پیچھو کر نا ہت نہ آرو جے کدے تونے تکلیف چلنی ہے تو یقین انہوں نے بھی تھارا آرو ہی تکلیف چلنی ہے اور تم تے اللہ تعالیٰ تے آس رکھیں جیڑی وے نہیں رکھتا تے اللہ تعالی بے حد جان نالو حکمت نالو ہے إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہونے یا کتاب تھارا اور حق نال نازل کی ہے تاں جے تم لوکاں دے بشکار اس کے مطابق فیصلو کرے جو کچھ تم اللہ تعالی نے دسے ہوئے کہ تم خیانت کرن آلاں دے طرفدار نہ ہوئیو واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا الرحیم تے اللہ تعالی کو بخشش منگو یقیناً اللہ تعالیٰ والو مجھ مہربان ہے ولا تجادل عن الذين يختانون الله لا يحب من كان خوانا نتيما تم ان لوگوں نہ کلو جیڑا اپنا آپ خیانت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دغا بازی کرن رہ کسی گناہگار نہ بالکل پسند نہیں کرتو من من الناس ولا کر وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا یہ خیانت کرن والا لوکاں تے چھپاویں یہ خیانت کرن والا لوکاں تے چھپاویں تے اللہ تعالی تے نہیں چھپا سکتا تے وہ انہاں دے نال وے جس ویلے یہ رات بے مشورہ کریں جڑا اللہ تعالی نہ پسند نہیں تے یہ جو کچھ بھی کریں سب اللہ تعالی کا کعبہ مائیں ہے ہاں۔ الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں تو انہوں کی طرفوں تو کر لی پھر قیامت کے تیڑے انہوں کی طرفوں کیوں چگڑو کرے وہ یا کون انہوں کو کار ساتھ بنے وہ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما تو جڑو آدمی کوئی پیڑوں کم کر ویسے یا اپنی جانور ظلم کر چھوڑے پھر اللہ تعالیٰ کو بخشش منگے وہ اللہ تعالیٰ نے بخشن آلو مجھ مہربان دیکھے وہ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما جڑو بندو کوئی گناہ کریں وہ تے اپنے اوپر ہی خیر کریں اور اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حکمت آلو ہے ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم به بريئا فقد فقد احتمل بهتانا احتمل بهتانا وإثما مبينا جڑوں کا غلطی یا گناہ کرے پھر اس نہ کسی بے گناہ ویسے لاش اڑے اس نے تو بہت بڑو بہتان تے صاف صاف گناہ اپنے اوپر لد لیجو ہے ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله الله عليك عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل عظيما تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے تدے تھارا اوپر اللہ تعالیٰ وہ فضل تو اس کی رحمت نہ ہوتی تا انچوں جماعت نے تے ٹپلان کو پکو ارادو کر لیو تھو اور یہ کسی نہ گمراہ نہیں کرتا اور اپنا آپ نہیں تو یہ تھارو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ تعالیٰ نے تھارے اوپر کتاب تو حکمت نازل فرمائی ہے اور وہ گل سکھائیے جیڑی تم نہیں جانے تھا تو ور اللہ تعالیٰ کو مجھ فضل ہے لا خیر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما انہاں مجھ سارا گوشم کوئی نیکی آه، نہیں ہاں اس آدمی کا گوشم نیکی ہے جڑو صدقو کرن یا کسی چنگا کم کرن یا لوکم صلاح کران کی گل کے تو جڑو اللہ کی رضا واسطے کسا کم کرے گو اس نے تے ہم بہت بڑو اجر دیاں گا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهدى ويتبع ويتبع غير غير سبيل سبيل المؤمنين المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا جڑو ہدایت بالکل واضح ہو جان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ملک بن لے اور مسلمان کا رستہ پہ اور مسلمان کا رستہ کے برخلاف کوئی رستوں پکڑ لیے تاہم اسنا اون ہی موڑ چھوڑا جیاں وہ آپ مڑے تو اسنا جہنم ملا دیا گا تو وہاں رین کی مجھ مندی جگہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم نہ کدے نہیں معاف کرتے کہ اس کے نال شرک کی ہو جائے تو اس تو سوا اور گناہ جس واسطے چاہے گو معاف کر دیا گو تو جڑو اللہ تعالیٰ نال شرک کرے وہ تو یقیناً گمراہی ماں مجھ دور نکل جائے إلا شيطانا مريدا یہ لوگ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے اگر عبادت بھی کریں تو زنانہ ہی کریں تو یہ کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے شیطان مردود گئے لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا سورة اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس نے تو کیوں تو یہ ہوں ضرور تیرا بندہ بچوں ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گو وَلَأُضِلَّنَّ لأمنينهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتصر الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا کہوں انہوں نے ضرور ٹپلاؤں گو کہوں انہوں نے ضرور آسان کا لارا لواؤں گو کہوں انہوں نے سکھاؤں گو پھر وہ مار کا کن چیریں گا کہوں انہوں نے حکم دیوں گو پھر وہ خدائی بناوٹ میں تبدیلی کرے گا تو جڑو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے شیطان نہ دوست بنا لے وہ تو واقعی صاف کاٹا میں جا پیو غرورا شیطان انہوں نے وعدہ دیا تو آسنگا لارا لواوے تو شیطان انہوں نے جتنا بھی وعدہ کرے وہ چھڑا تو کھائی ہیں اولئیک مأواہم جہنم ولا يجدون عنها محیصا انہاں لوکاں کو ٹھکانو جہنم میں تو اتوں انہوں نے کدے نسل جو بھی جگہ نہیں لب سے والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن من وہ لوگ جڑا ایمان لے آیا اور انہوں نے چنگا عمل کیا ہم انہوں نے ضرور اس باغوں میں داخل کریں گا جنہوں نے اس نیر بختی وے وہ صدا انہوں میں ہی رہیں گا یہ اللہ وہ سچو ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ کہنا لو کون ہے ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نہ تھاری ٹانگ ور ہے الكتاب نہ اہل کتاب یہ بدی جڑو بھی کرے اس نے اس کو بدلو دتو جائے وہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا واسطے کوئی حمایتی تو مددگار نہیں لبن لگو ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا تو جڑو نیک عمل کرے گو وہ پمیں مرد وے پمیں کالسیری بشر تے کہ وہ مومن وے پھر اسا لوگ ضرور جنت مجھیں گا تو انہور اڑیق کی دیل کے برابر بھی ظلم نہیں کی ہو جاتے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّن أسلم وجهه لله وهو وهو محسن محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا تو اس نے صرف کس وہ دین ہو سکے جس نے اپنوں آپ اللہ تعالیٰ کے نیمو کر لیو ہوئے اور وہ نیکوکار بھی ہے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ پکڑ لیو ہے جڑا ہر باطل سے ایک پاسے ہو گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنا خالص دوست بنا لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کچھ اسمانہ ماں تو جو کچھ زمین ماں ہے تو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا قابو ماں ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النساء اللاتي لا تؤتونهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تھارا کونوں کارسریاں گا بارا میں فتوہ پچھیں تم فرما دیو اللہ تعالیٰ تونا انہوں کا بارہ میں حکم دے رہے ہوئے تو وہ آیت جڑی تونا کتاب میں سنائی جے ان یتیم کارسریاں گا بارا میں جنہوں نے تم انہوں نے وہ مقرر وہ حصوں نہیں دیتا اور انہوں نکاح کرنے اٹک رکھیں تو بے وس بچہ بارہ ماں اس بارہ ماں جے تم یتیمہ واسطے انصاف پر قائم رو اور تم جو کچھ بھی نیکی کریں گا اللہ تعالیٰ اسنا خوب جاننا مِنْ بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللہ كان بما تعملون خبیرا تو جے کدے کسے کالسری نہ اپنا کارا لاتے بد سلوکی کرن گو یا اک پرت لین گو ڈر وے پھر دعا جیاں ور اس میں کچھ گناہ نہیں جے وہ آپس میں خاص طرح صلاح کر لیں اور صلاح تے سر سی ہے اور دلہ میں لالچ بھی, بھی ہے تو جے تم مرد احسان کریں اور پرہیزگاری اختیار کریں پھر بے شک تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہ اس کی پوری خبر ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما تو تم بیویاں کا بشکار پورو پورو انصاف کدے بھی نہیں کر سکتا ہمیں تم اس کی کتنی ہی تانگ بھی کریں لہذا تم کسی ایک اندر بالکل ہی نہ لکھ جائیو کہ دوجی نہ تم اسرا چھوڑ دیں جسرا ٹنگی بھی تو جے تم اپنوں آپ ٹھیک رکھیں اور تقوی اختیار کریں پھر بے شک اللہ تعالی بہت بخشن آلو مجھ مہربان ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا جے دوئے جی باقی ہو جائیں تو ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک کرنا اپنا فضل نال دوجا کی محتاج گیتے بے پرواہ کر دیا وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کے شاہ شاہ حکمت آلو ہے ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض تو اللہ تعالیٰ گو ہے جو کچھ اسمانہ ماں تو جو کچھ زمین ما ہے تو یقیناً نے ان لوگ جنہوں نے تھارا تے پہلا کتاب دیتی گئی تھی اور تمنا بھی تاکیدی حکم کی ہے جی اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہو تو جے تم کفر کرے گا تو یاد رکھو جو کچھ بھی اسمانہ ما ہے تو جو کچھ بھی زمین ماں ہے سارو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے صرف تعلو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کچھ اسمانہ ماں تو جو کچھ زمین ماں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کام بنان واسطے سدھو ہے خدی رو جے کدے وہ چاہے تا اے لوگ وہ تم سارا نہ اٹھا دے ساری جگہ تجھے نہ لے آوے اللہ تعالیٰ اس گل پر قدرت رکھنے والوں من كان يريد ثواب ثواب الدنيا الدنيا فعند الله الله والآخرة وكان سميعا بصيرا جڑو آدمی دنیا معاملہ و ثواب لوڑے وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت دعا و ثواب ہے دے اللہ تعالیٰ خوب سننا لو ذكر ہے يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً اے لوکو جڑا ایمان لے آیا تم انصاف پر قائم رہن تے خدا واسطہ کی سچی گواہی دین والا بن جاؤ تمہیں وہ تھارے اپنے یا تھارا ماں باپ تے رشتہ داراں کے خلاف وے وہ امیر وے یا غریب بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں دونوں وہ تھارا تے بد خیر خواہ لہذا تم نفسانی خواہشاں پیچھے پہ گئے انصاف نہ چھوڑو تو جے تم گل مار جیں گا یا تم کن مار مارجی تا یاد رکھو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نا اس کی پوری خبر ہے آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا اے ایمان لو تم ایمان لیا اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور تو اس کتاب ور جڑی اس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور نازل کی ہے تو اس کتاب ور جڑی اس سے پہلا نازل کی تھی تو جڑو اللہ تعالی نال تو اس کا فرشتہ نال تو اس کی کتابہ نال آخرت کا تیارہ نال کفر کرے وہ تو یقیناً گمراہی میں دور نکل گئی ہوئے ان الذين ثم ثم ثم ثم كفروا كفروا ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بے شک جڑا لوگ ایمان لے آیا پھر کافر ہو گیا پھر ایمان لے آیا پھر کافر ہو گیا پھر کفر میں بدتا ہی چلا گیا اللہ تعالیٰ کدے بھی نہ کی بخش کرے گو تو نہ رستو دسے بشر بأن لهم عذابا أليما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منافقانہ خوشخبری دے دیو کہ نہ واسطے دردناک عذاب ہے الذين يتخذون الكافرين اللہ من دون المؤمنين عندهم الفیری نیا نئی لله جميعا یہ وہ لوگ ہیں جڑا مومنا نہ چھوڑ گئے کافراں نال اپنو کافراں نہ اپنو دوست بناویں کیوں یہ انہوں کو کولا عزت لوڑے تو بے شک عزت ساری اللہ تعالیٰ ہی واسطہ ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله تعالی نے تو اپنی کتاب میں اوپر یہ حکم نازل کیے ہوئے ہیں کہ جس ویلے تم سنیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیتہ نال کفر کیو جا رہے ہوئے اور انہوں کو مخول بنائے جا رہے ہوئے پھر تم انہوں نال نہ بیسو جی جچر توڑی ہوئے کسی اور گل منا لگ جائیں ورنہ تے تم بھی انہیں ہی جسا ہو جائیں گا اللہ تعالیٰ یقیناً منافقوں تے کافروں سارا نہ دو زخم کٹھا کر دے گا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ये جڑا تھاری اڈیک مرے پھر جے اللہ تعالیٰ کی طرف تھاری فتح ہو جائے تاکہ کیوں ہم تھارے نال نہیں تھا تو جے کافرانہ کچھ غلب و نصیب ہو جائے تو انہوں نے کہیں کیوں تم اول نہیں لیا تھا تو تم مسلمانہ سے بچا نہیں لیا تھا بس اللہ تعالیٰ ہی تم لوگوں کا بشکار کیا مت تیڑا ہے فیصلو کرے گو تو اللہ تعالیٰ کافرانہ مومنا بر کدے غلبہ کو کوئی رستو نہیں دیتے إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بے شک منافق لوگ اللہ تعالیٰ نال چھل کریں حالانکہ وہی انہوں نے دھوکھا مسا ٹری تو جس و نماز واسطے کھلاویں اڑک نال کھلاویں چھڑا لوگ دسیں اور اللہ تعالیٰ وہ ذکر کرتا ہی نہیں بار چھوڑو الہ ل يضلل الله فلن تجد له سبيلا یہ ایمان تک کفر کے بشکار دامہ ڈولیں نہ انہ کی بکھی وے نہ انہ کی بکھی وے تو جس نہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر گیا ہے پھر اس وقت تے تے تونا کدے بھی رستوں نہیں لبسیں یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ايمان آلیو تم مسلمانوں نہ چھوڑ گئے کافرانہ دوست نہ بناؤ کیوں تم اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کی صاف دریل قائم کر دینی چاہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا بے شک منافق لوگ جنم کا سب تے تھلے گا حصہ مویں گا تو تم انہوں کو کوئی مددگار نہیں لبسیں إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما بے شک منافق لوگ جہنم گا سب سے تھلے گا حصہ مویں گا تو تم انہوں کو کوئی مددگار نہیں لب سے ور جنہ نے توبہ کر لی تو اپنو آپ صدار لیو تو اللہ تعالیٰ نہ مضبوطی نہ نور لیو تو اپنا دین نہ نیش اللہ تعالیٰ واسطے کر لیو یہ لوگ تے ایمان آلہ وہ نال وینگا تے خدا مومنانا تابنا ہی بہت بڑو عجر دیا گو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللہ تعالیٰ تونا عذاب دے گا کی کرے گو جے کدے تم شکر کریں تو ایمان لے آمیں اور اللہ قدر کرنا لو سب کچھ جان نالو ہے صدق اللہ العظیم